رب العالمين آئیے بہت جلد انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت اربان جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبتوں کا نچھاور کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا و بابانا و ملجانا و حبیبنا و و و و و و و و و و و قریبنا طبیبنا شفیعنا غوثنا غیاثنا مغیثنا معیننا طبیب قلوبنا نور عیننا شفاء محمد صلی شفا علیہ عزیزار ملت اسلامیہ عادت کے مطابق میں گفتگو سے قبل جیسا میرا معمول ہے کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام مرزا خان فاضل بریلوی نعرہ رسالت نعرہ رضوان خوصیت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا فہیم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر دیوان عشق سے صرف دو شیر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں انشاءاللہ اور اس کے بعد جیسا آپ کا ذوق ضور ساتھ دے گا انشاءاللہ کچھ منٹ آپ سے میں گفتگو کروں گا کہہ دیں یار اٹھا دکھا دو چہرہ کی نور باری حجاب میں ہے کی نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کی نور باری حجاب میں ہے نور باری حجاب میں اٹھا ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے اچھا جی، حضرت نقاب میں ہے جلی جلی بھو سے اس کی پیدا ہے عشق چشم والا ہے سوزش عشق چشم والا جلی جلی پایا مزہ جو دل کے کباب میں کباب آبو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے کھڑے ہیں بن کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یور نہ کوئی حامی نہ کوئی یا مشکل جواب میں بتا دو آدر میرے پر کس مشکل جواب میں ہے خدا بدکاریوں کے دفتر کھولے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا شفیع ارے تمہارا بندہ عذاب میں ہے تمہارا بندہ کریم اپنے کرم کس بالئی مو بی بدری کون شر مالی مے بدری کون شرما کریم اپنے بھی کوئی حساب مونا مبارک مسلا من پیار سلدا صلی اللہ علیہ وسلم یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از خدا امداد کن یا شفیع المذنبی یا رحمت یا یا یا امان الخائفی ملتجا امداد کن شہید کربلا یا کربلا گل نخا شہزاد گلگو قبا امداد کن یا حسین مصطفیٰ و راحتی جانور عین راحتی جانور عینم دہبیا امداد کن جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو جوا بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوا بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور ہندوستان کے شہنشاہ میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین تین ہست حسین دینے برا است حسین سردار ندار دست در دست یزید سردار سردار ندار دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ سبحان حقا کی بنا لا الہ عزیز آنے میں لدن اسلامیہ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں ممبران کمیٹی کے حضرات جو ہر سال اپنے جوہد متواصل اور سعی پیام کے ذریعے امام حسین کی شان میں اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ازیان ملت اسلامیہ آج کا یہ پروگرام امام حسین کا ذکر حسین کی اولاد کرے گا کیونکہ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں یہ خصوصی فیضان ہے ہمارا کہ امام حسین اپنا ذکر اپنے بیٹے کے ذریعے سنوائیں گے ہم لوگ ماحول بنانے کے لیے حاضر عدی ملت اسلامیہ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں نہ جانے کتنے مارکے پیدا ہوئے نہ جانے کتنے حادثات دنیا میں رونما ہوئے لیکن ازی علی گرامی بابقار کوئی بھی حادثہ کوئی بھی کارنامہ کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ جو صدیوں تک چلتا رہے اور لوگ اس کا ذکر کرتے رہے ادی ارے اسلامیہ آخر واقع کربلا کے اندر ایسا کیا ہے واقع کربلا میں ایسی خاصیت کیا ہے کہ ہر سال ہم اس کی یاد تازہ کرتے ہیں ہر سال ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں عزیز ملت اسلامیہ اگر آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں گے تو تاریخ اسلام تمہیں ایسی ایسی تاریخی اور ایسے ایسے اتہاس لیں گے عزیا گرامی گلاب جس میں کربلا سے زیادہ قربانیاں شامل کربلا سے زیادہ قربانیاں شامل تاریخ اسلام میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو کربلا کے اندر صرف بہتر جانے ہیں کتنی بہتر جانے ہیں لیکن تاریخ اسلام میں کچھ ایسے بھی واقعات ملیں گے جہاں پر صرف بہتر نہیں بلکہ بہتر ہزار بھی جانے ہیں بہتر ہی نہیں بلکہ بہتر ہزار بھی جانے لیکن ادیان ملتی اسلامیہ آج ان کو کوئی یاد نہیں کرتا آج ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا بہت زیادہ تاریخ کی کتابوں میں وہ واقعات نقل کر دیے گئے سپرد برداشت کر دیے گئے وہ کتابیں لائبریریوں کے حوالے ہو گئی اور لائبریری میں جانے والا طالب علم جب ان کتابوں کو کھولتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے تو میرے پیارے جب تک وہ مطالعہ کرتا ہے جب تک ان واقعات کو پڑھتا ہے جب تک اس کی کرتا ہے تب تک اس کے دل میں قرب پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی رم ہو جاتی ہیں اس کا احساس جاگ جاتا ہے وہ درد کو بھی محسوس کرتا ہے وہ آرام کو بھی محسوس کرتا ہے لیکن میرے پیارے جیسے ہی وہ کتاب کو بند کرتا ہے لائبریری سے باہر نکلتا ہے دھیرے دھیرے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے ذہن سے وہ واقعہ نکل جاتا ہے آگے آنے کے لیے اسلامیہ اتنے اس قدر نہ جانے کتنے واقعات ہیں تاریخ نے انہیں بھلا دیا اتہاس نے انہیں بھلا دیا لیکن واقعی گڑبڑا ملت اسلامیہ ایسا واقعہ ہے جو تاریخ نہ آپ تک بھلا پائی ہے نہ صبح قیامت تک بھلا پائے میں دو چار واقعات دو واقعات ایسے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے جن سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں ایگزامپل کے طور پر چودہ سو اکیانوے میں جب اسپن کو زوال ہوا وہ اسپن جس کا ایک نام اندرس بھی ہے جس کو ایسپن بھی کہتے ہیں اندرس بھی کہتے ہیں جب جب جب جب اس ایسپن کو اٹھارہ سالہ نوجوان تاریخ ابن زیاد نے فتح کیا فتح کرنے کے بعد وہ اسپن بہت زمانے تک اسلامی دار سلطنت رہا اسلامی مملکت رہا وہ عظیم الشان اسلامی رہا لیکن جب جب جب عیسائیوں کی لگ رہی جب عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا تو میرے پیارے اس اسپین کو بالکل نیست و نابود کر کے لیکن آج اسپین کا کوئی نام نہیں لے رہا اسپین کے نام پر کوئی جلسہ مراکز نہیں اسپین کے نام پر کوئی محفل مراکز نہیں اسپین کا کوئی ذکر نہیں کر رہا جبکہ چودہ سو اکیانوے کا واقعہ ہے اور دو ہزار سترہ چل رہی ہے تقریباً چھ سو برس زمانہ گزرا ہے کتنا گزرا ہے چھ سو برس کا اور واقع کربلا کو تو ساڑھے تیرہ سو یا چودہ سو برس سال گزر گئے لیکن پھر بھی واقع کربلا ہر مومن کے دل میں جا گزری آدی مل لیا تو اس کامیاب ایس پینٹ تھا جب عیسائیوں نے ایسپن پر حملہ کیا تھا ازیا نے گرامی بابے تو ایسے ظلمت و بربریت کا ننگا ناچ ناچا تھا ان لوگوں نے ایسا ظلم کا مظاہرہ کیا تھا آبادی میں جہاں کہیں مسلمان مل جاتا اسے قتل کر دیتے نہ جانے کتنے بچے یتیم کیے گئے نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا گیا عیسائیوں کے جنرل نے اعلان کیا تھا کہ داڑھی والا مسلمان ٹوپی والا مسلمان جہاں کہیں مل جائے اسے گرفتار مت کرو اسے قید مت کرو بلکہ تلوار نکال کے اس کی حکم دیا اور اس کے فوجیوں نے یہی کیا لیکن عیسائیوں کا کلیجہ اب بھی ٹھنڈا نہ ہوا حد یہ کر دی کہ عیسائیوں نے آٹھ ہزار بچوں کو ان کی ماؤں کی گودوں سے چھینا اور چھیننے کے بعد ان بچوں کی ماؤں کے پیروں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی زنجیریں ڈال دی مائیں سچک رہی ہیں مائیں پھلک رہی ہیں مائیں چیز رہی ہیں ہائے لال ہائے لال ہائے بیٹے ظالموں میں بیٹا دے دو لیکن ان کے استغاثے پر ان کے حوصلہ پر ان ظالموں نے ذرہ برابر احساس نہ کیا ظلم کی حد یہ کر دی کہ ان کی ماں کی نگاہوں کے سامنے آٹھ ہزار بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور عیسائیوں کے جنرل نے اعلان کیا اپنی فوج سے اے میری فوج اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان آٹھ ہزار بچوں کے گردڑوں کے گردڑوں پر اپنے گھوڑے دوڑا دو اللہ اکبر ان عیسائیوں کی فوج نے میں اسلامیہ آٹھ ہزار بچوں کی گردنوں پر اپنے گھوڑوں کے ٹاپو جو ہے دوڑ آئے ہیں ان گھوڑوں کے ٹاپو کے ذریعے آٹھ ہزار بچوں کو کچل دیا گیا آٹھ ہزار بچوں کو رو دیا گیا تاریخ کہتی ہے ان بچوں کا حال ہی ہو گیا تھا جیسے قیمہ کھن دیا جاتا ہو ایسے وہ آٹھ ہزار بچے قیمے کی صورت میں میدان میں پڑے پڑے اور ان کی مائیں رو رو کر بلک بلک کر کے تڑپ تڑپ کر کے بے ہوش ہو کر کے گر گئی یہ دردناک واقعہ نہیں ہے یہ المناک واقعہ نہیں ہے یہ کیا افسوسناک واقعہ نہیں ہے کیا پریشان کن واقعہ نہیں ہے لیکن اس پن کو یاد نہیں کیا جاتا اس پن کا ذکر نہیں کیا جاتا تاریخ نے اسے بھلا دیا لوگوں نے اپنے ذہنوں سے نکال دیا مسلمانوں نے بھی اپنے دلوں سے نکال دیا یہ تو ایس پین کا حل تھا بغداد معلّہ سبحان اللہ کہ وہ بغداد سبحان اللہ جو علم و فن کا کہایا رہ چکا ہے وہ بغداد جو عروس البلاد میں دلہن کہلایا جانے والا شہر جو دلہن کی طرح سجنے والا شہر تھا وہ بغداد جس نے ہزاروں علماء دیئے ہیں وہ بغداد جس نے ہزاروں فقہ دیے ہیں وہ بغداد جس نے ہزاروں محدثین دیئے وہ بغداد جس نے لاکھوں مفقرین دیئے وہ بغداد جس نے کروڑوں شارحین دیے وہ بغداد جس نے جو ہے ہزاروں جو ہے فرقہ دی وہ بغداد جس نے ہزاروں علما دی وہ بغداد جس نے ہزاروں آوریا دی وہ بغداد جس نے ہزاروں اشفیاں دی وہ بغداد جس نے ہزاروں ابدال دیے وہ بغداد جس نے ہزاروں اختاب دی وہی بغداد ہے جس نے ہمیں غوث سے اعظم جیسی عمارت دی ہے وہی بغداد ہے جس نے ہمیں حضرت جنید بغدادی جیسی عمارت دی ہے وہی بغداد ہے جس نے ہمیں حضرت وہ بغداد جو علم و فن کا گہوارہ تھا لیکن جب اس بغداد پر ہلاکوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا ہے تو جانتا ہوں اس ہلاکوں نے بغداد کی زمین پر اس قدر ہلاکت کھینچ دیا ہلاکت کھینچ کا نارا انجام دیا اس قدر ظلم کیا ہے اس قدر قتل و غارت گری کی ہے ازیان ملت اسلامیہ تاریخ کہتی ہے بغداد کی کوئی ایسی گلی نہیں تھی جس گلی میں کوئی لاشا تڑپا نہ ہو بغداد کی بغداد شہر کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کی دیوار سے کسی لاشے کو سہارا دے کر ٹکایا نہ گیا بغداد میں کوئی ایسی نالی نہیں تھی جس نالی میں پانی کی جگہ پر مسلمانوں کا خون نہ بہا ہو حد تو یہ ہے بغداد کی زمین میں بہنے والی دریائے دجلا تاریخ کہتی ہے تین دن تک دریائے دجلا پانی کی جگہ پر خون دی رہی ان ہلاک اس ہلاکو اور ہلاکو کی کمپنی کو ابھی بھی سکون نہ ملا اس کے بعد اس نے وہ کارنامہ انجام دیا نے گرامی بابکار کی جس کو دیکھ کر کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے وہ اسلامی لائبریریاں کہ جن کو ہمارے علماء اکرام نے اپنے خونے جگر سے سیچا تھا وہ اسلامی لائبریریاں جس نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خوصیت مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہید کربلا خطیب اہل سنت حضرت قاری دیہان صاحب میرے پیارے وہ اسلامی لائبریری جن کو علماء نے فقہا نے محدثین و مفکرین نے اپنے شب و روز کی محنت سے قائم کیا تھا کتابوں سے لبریز کیا تھا ہلاکوں نے بغداد لائبریریوں کو ساری کتابوں کو اٹھوا کر دریائے دجلہ میں ڈلوا دیا تین دن تک خون بہتا رہا اور اس تین دن کے بعد دریائے دجلہ میں پانی کالا کر کے سیاہ بن کر کے بہتا رہا سات دن تک کتنی کتابیں ڈالی گئی لیکن میرے پیارے بغداد کا کوئی ذکر نہیں ہوتا بغداد بغداد کی کوئی یاد نہیں مناتا بغداد کے نام پر کوئی جلسہ نہیں ہوتا اس ہلاکو کے ہلاکت کے کارنامے کے بعد میں کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا انسانوں نے بھی بھلا دیا صرف کرتاس بچا تاریخ نہیں بھلا دیا اتہاس نے بھلا دیا اور اسلامیہ یہ تو دور کی بات میں کر رہا تھا آ جاؤ تھوڑا قریب آ جاؤ اس ہم سے دور ہے بغداد ہم سے دور ہے آ جاؤ ہندوستان کی زمین پر اور یاد کرو اٹھاؤ اپنے اسلامی اتہاس کو جب اٹھارہ سو ستاون میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا گیا اور وہ مرد خیر آباد کی سرزمین پر بسترے پر آرام فرما ہے لیکن جب اسے حالات کا تجزیہ ہوا فون قلم اٹھایا اور قلم اٹھانے کے بعد اس نے انگریزوں کی جاہریت کا خیال نہ کیا اس نے ظالموں کے ظلم کا خیال نہیں کیا اس نے حکومت کے باشندوں کا خیال نہ کیا اس نے حکومت کے حاکموں کا خیال نہ کیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ فتوا دینے کے بعد میرا کیا ہوگا میری اولاد کا کیا ہوگا میری نسل کا کیا ہوگا اور میرے شہر عزیز کا کیا ہوگا اٹھایا قلم اور مرد مجاہد بن کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوا دے دیا اور دکھاؤ انگریزوں کی حکومت ہمارے لیے حرام نہیں انگریزوں کی حکومت اب ہم برداشت نہیں کریں گے انگریزوں کی حکومت کے خلاف ہم انقلاب زندہ باد کا نعرہ گے علامہ خیر آبادی نے اور اس کے عوض میں کیا بھگتان بھگتنا پڑا سات ہزار علماء جو علامہ فضل افرادی کی سرکردگی میں انقلاب زندہ باد کے نعرے کے تحت بینر کے تحت شامل ہوئے تھے اس ن ہنجار حکومت نے ان سات ہزار علماء کو اٹھایا اور تحریک کے لال قلعہ کی چھت پر لے جا کر سبوں کو پھانسی دے دی تحریک کے اندر نہ جانے کتنے علماء شہید ہو گئے نہ جانے کتنے علماء کا قتل کر دیا گیا نہ جانے کتنی میرے پیارے جانے گئی ہیں مسلمانوں کی تاریخ کہتی ہے دہلی کی میں پانی کے بجائے علماء سنت کا خون بنا اور اتنا ہی بس نہیں علامہ فضل خرابادی کو انگریز حکومت نے اس کے تجزیے اس کے عوض میں کالا پانی کی سزا دی بہت بڑی نا انصافی ہے کہ ہم لوگ علامہ فضل خرابادی کا ذکر نہیں کرتے جی بہت بڑی نا انصافی ہے یہ بہت بڑی انصافی ہے ہمارے جو ہے ہماری اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں میرے پیارے وہی مرد مجاہد ہے جس نے ہمارے ہندوستان کو آزاد کروایا وہی مرد مجاہد ہے جس نے ہندوستان کی آزادگی میں جس کا سب سے اہم رول ہے آج اس کا نام نہیں دیا جاتا بڑی نا انصافی کی بات ہے اور یہ انقلاب یہ انقلاب کا معاملہ جو اٹھا تھا مغل شہنشاہ کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کی سرکردگی میں اٹھا بہادر شاہ ظفر کو اس کے عوض میں رنگول شاہ کے محل میں قید کر دیا گیا وہ بزرگ وہ کمزور وہ بوڑھا بادشاہ رنگو شاہ کے محل میں صبح شام گزار رہا اور رات و دن گزارتا رہا ایک دن صبح میں تھال میں سجا کر ناشتے کے طور پر اس کے پاس تھال بھیجی گئی ہس میں معمول غور سنیے گا ہس میں معمول بہادر شاہ ظفر بادشاہ نے اس تھال کے اوپر جو کپڑا پڑا تھا ناشتہ سمجھ کر کے وہ کپڑا ہٹایا تو زمین لرز گئی آسمان خون بہانے لگا بادشاہ کا کرے گا بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بادشاہ کے بدن پر کب کبھی تاری ہو گئی بادشاہ کراہنے لگا بادشاہ اس کے ہاتھ سے وہ تھال گر گئی کیونکہ میرے پیارے اس تھال میں ناشتہ نہیں تھا بلکہ بہادر شاہ زفر کے چار زندہ بیٹوں کے کٹے ہوئے سر آئے تھے یہ حال تھا اس ظالم حکومت کا یہ ہندوستان کا معاملہ تھا آپ بتاؤ کیا دردناک واقعہ نہیں ہے بہادر شاہ زفر نے جب چاروں زندہ بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو تھال میں دیکھا ہوگا ان کے کلیجے پہ ہوگی کتنا افسوسناک ہوا گیا ہے لیکن کیا اس کی کوئی یاد اس کا کوئی ذکر کرتا ہے اور ابھی قریب کے زمانے میں آ جاؤ بہت جلدی گجرات کا عالم گجرات کا گجرات کیا کیسا ظلم کیا گیا ہے انسانیت کو کیسا کچلا گیا ہے مسلمانوں کی عورتوں کے پیٹوں کو چاٹ کر بچوں کو نکال کر رسول کے حوالے کیا گیا ہے لیکن میرے پیار تاریخ نے سارے واقعات تاریخ نے سب کو بھلا دیا آخر کیا وجہ ہے تازہ نہ رہا بغداد کا ذکر نہیں ہو رہا بغداد کا بغداد کے نام پر کوئی جلسہ مراد نہیں ہو رہا لیکن کربلائے کربرائے جو آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے مارکا واقع ہوا ہر سال اس کا ذکر کیا جاتا ہے کوئی مہینہ اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی سال اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی محبت اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی بیاج اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی جلسہ اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی سیڑھا اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی ذہن اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی زبان اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی علاقہ اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی شہر اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی گاؤں اس کے ذکر سے خالی نہیں کوئی دیہات اس کے ذکر سے کیا وجہ کبھی غور کیا اس پر ہم نے اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا بہت جلدی اگر آپ غور کریں تو پتہ آپ کو چلے گا وجہ یہ تھی اس پن کا زوال دین اسلام کا زوال نہیں تھا بغداد کا زوال دین اسلام کا زوال نہیں تھا اس کا جو زوال ہوا ان کی بد عملیوں کے نتیجے میں ہوا بغداد میں جو زوال آیا ان کی بد عملیوں کے نتیجے میں آیا یاد رکھو اچھی طریقے سے جو جن زمین کی لڑی آتی ہے جو جن زمین بچانے کی لڑی آتی ہے جو جن زمین لینے کے لیے لڑی آتی ہے میرے پیارے اسے تاریخ بھلا دیتی ہے اسے اتحاد بھلا دیتا ہے اسے لوگ بھلا دیتے ہیں لیکن جو جنگ دین اسلام کی لڑی جاتی ہے جو جنگ نظام مصطفیٰ کی لڑی جاتی ہے جو جنگ قانون مصطفیٰ کی لڑی جاتی ہے جو جنگ آئین مصطفیٰ کی لڑی جاتی ہے جو جنگ قرآن عظیم کی لڑی جاتی ہے جو جنگ دین حریف کی لڑی جاتی ہے جو جنگ دین اسلام کی لڑی جاتی ہے تاریخ اسے بھلا نہیں پاتی زمانہ اسے بھلا نہیں پاتا اسلام اسے بھلا نہیں پاتا اور میں کی کہتا ہوں میرے حسین نے جو میدان کربلا میں جنگ لڑی تھی وہ دین حنیف کی لڑی تھی نظام مصطفیٰ کی لڑی تھی آئین مصطفیٰ کی لڑی تھی قرآن مصطفیٰ کی لڑی تھی قرآن عظیم کی لڑی تھی آئین مصطفیٰ کی لڑی تھی اور میرے عزیز نظام مصطفیٰ قیامت تک زندہ رہے گا آئین مصطفیٰ نظام قیامت تک زندہ رہے گا قانون مصطفیٰ جو ہے قیامت تک زندہ رہے گا دین اسلام قیامت تک زندہ رہے گا دین حریف قیامت تک زندہ رہے گا تو ایسے سمجھ لیجئے جب نظام مصطفیٰ قیامت تک باقی رہے گا تو قیامت تک میرا حسین بھی زندہ رہے گا میرا حسین کا ذکر بھی ہوتا رہے گا میرے حسین کا چرچے بھی ہوتے رہیں گے میرے حسین کا منقبت بھی رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ ملت اسلامیہ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں انبیاء مبوس فرمائے ہاتھ آدم اس زمین پر تشریف لائے ہاتھ موسا اس زمین پر تشریف لائے ہاتھ عیسیٰ بھی اس زمین پر تشریف لائے ہاتھ داؤد یحییٰ زکریا سلیمان یونس ہود لوط سمود ابراہیم اور اسماعیل تمام انبیاء اور اس زمین پر تشریف لائے لیکن جانتے ہو کچھ رسولوں کو اللہ نے اللہ نے اپنا پیغام دینے والا بھی بنا کر بھیجا اور کتابیں بھی ساتھ مثلاً موسا سیم تشریف لائے اللہ نے ان پر توریت ریت نازی فرمائی لیکن ابھی موسا ابھی موسا کا مثال نہیں ہوا تھا توریت میں بدلاؤ کر دیا گیا توریت میں چینجنگ کر دی گئی توریت میں تبدیلی کر دی گئی موسا کے بعد عیسا فرمایا لیکن میرے پیارے جناب عیسا ابھی دنیا سے آسمان دنیا پر اٹھائے نہیں گئے تھے ان کے لوگوں نے ان جیل میں بھی بدلاؤ کر دیا ان جیل میں بھی چینجنگ کر دی داؤد تشریف لائے ان پر زبور نازل ہوئی ابھی داؤد گئے ہی تھے دنیا سے ان کا جانا ہوا لوگوں نے زبور میں چینج کر دیا بدلاؤ کر دیا لیکن میرے پیارے میرے عزیز ملت اسلامیہ حضرت پیارے آقا کریم لاش میں تشریف سب سے آخری نبی بن کر دیا ہے اللہ نے قرآن نازل لیکن قرآن آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے جیسا نازل ہوا تھا مینو ویسا ہی قرآن آج بھی موجود ہے یہودیوں نے لاکھوں کو کر لی عیسائیوں نے لاکھوں کو کر لی انگریزوں نے لاکھوں کو کر لی اور ہندوستان کی یزیدیوں نے بھی لاکھوں کو کر لی کبھی تو آیا جہاد کو نکالنے کا دعویٰ کیا کبھی تو قرآن کو رکھ کر کے نجانے کیا کیا کبھی تو عزیزان ملت اسلامیہ ایران کی زمین پر تاپ پر کر کے گولیاں چلائی گئی لیکن قرآن آج تک ویسا ہی موجود ہے میرے پیارے آپ کو راز کیا ہے اگر آپ اگر آپ پوچھو گے تو یہ جواب ملے گا میرے پیارے قرآن عظیم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی تھی تو ذمہ داری اللہ نے نہیں لی انجیل آئی تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی زبور آئی تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی لیکن جب قرآن آیا تو اللہ نے ان نہ نہ رہ اے محبوب ہم تمہیں جو نظام دے رہے ہیں اے محبوب ہم جو تم کو قانون دے رہے ہیں اے محبوب ہم جو تم کو آئین دے رہے ہیں اس کی حفاظت کے ذمہ میں خود لے رہا ہوں اے محبوب پہلی امتوں کی پہلے کتابوں کی ذمہ داری ان کے نبیوں کی تھی اس کتاب کی ذمہ داری ہم پر ہے اور اس کی صورت تو کیا ہو اس کی آیت تو کیا ہو اس کے جملے تو کیا ہو اس کی آیتوں تو کیا ہو اس کی ایک زیر اس کا ایک زبر اس کا ایک نقطہ قیامت تک کوئی مائی دکان بٹا نہیں سکتا ہے اور محمد اور خدا فرحان بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا آخری بات میں اسی پر وارد ہونے والا سوال اور اس کا جواب پیش کر کے جا رہا ہوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں رب کعبہ عرض کر رہا ہوں رب کعبہ کی بارگاہ میں اے مولا بلا شبہ تو حفاظت کرنے والا ہے یقیناً تو حفاظت کرنے والا ہے کیا ہے کر رہا ہے لیکن تحفظ کا طریقہ کیا ہو تو نزول سے پاک ہے اگر کوئی قرآن عظیم آئین مصطفیٰ نظام مصطفیٰ پر ہاتھ بڑھائے گا کیچڑ اچھالے گا زبان کھوڑے گا تو تحفظ کا انداز تحفظ کا طریقہ کیا ہوگا مولا وہ طریقہ بتا دے مشیت الہی جواب دیتی ہے اے میرے بندو سنو اگر تم تحفظ کا انداز دیکھنا چاہ رہے ہو اگر تحفظ کا طریقہ پوچھنا چاہ رہے ہو تو سنو میں نے اپنے نبی کے نوازے کو مبوس کر دیا ہے اپنے نبی کے چہیتے کو مبوس کر دیا ہے میں نے تحفظ کریے ایسا حسین بھیجا ہے ایسا حسین بھیجا ہے کہ جو ایسا تحفظ کرے گا ایسا تحفظ کرے گا قیامت تک مثال نہ بن پائے گی اس کے فلسفے کو لوگ قیامت تک یاد کرتے رہیں گے علی علی ملت اسلامیہ تو اگر اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا حسین نظام مصطفیٰ کا نام ہے حسین آئین مصطفیٰ کا نام ہے حسین قانون مصطفیٰ کا نام ہے حسین لا الہ الا اللہ کا نام ہے اسی لیے تو کہا